حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے سنگی لگانے والے اور لگوانے والے نے روزہ کھول دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1680